حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے ایک آدمی نماز میں بیٹھنا چاہتا ہے پھر وہ اون کی طرح بیٹھتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار اکانوے